تمہاری منتظر رسم گانے کر بالا ہے پھر تمہاری منتظر دستے ہیں در کو میری اللہ کے تحسین و جان الجہاد والجہاد امت مسلمہ کی حالت اور غم میں امت اسٹوڈیو برابر شریک ہے وانا آپریشن کے بعد سے مجاہدین آزاد قبائل کی طرف سے نشر کی گئی پیغامات کو ترتیبوار عمومی فائدے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ عن الحق شیطان اخرس حق بات سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے نئے آنے والے فوجیوں کو آمدید پاکستان ہمارا وطن ہے اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا ہمیں ہندوستان سے الگ ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی یقیناً وہ دو قومی نظریہ تھا جس کی بنا پر مسلمان ایک قوم اور ہندو سکھ وغیرہ دوسری قوم کہلائی مذہب عقیدہ اور دین کی بنیاد پر عظیم ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کی الگ ریاست ہو جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکیں اور اپنے رب کے حضور جبین نیاز کو رگڑتے ہوئے انہیں کسی کے دباؤ کا خوف نہ ہو اور وہ عدل و انصاف امن و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں آج بھی ہمارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو تحریک آزادی میں پیش پیش رہے اور آج بھی جب کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں ان کے کانوں میں یہ نعرہ جب گونجتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو جذبہ جہاد سے ان بزرگوں کا روا روا مسترب ہو جاتا ہے اور ان کے دل ایک پرکیف لذت سے بھر جاتے ہیں اور اس زمانے کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں اور سننے والوں کے رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہندوؤں اور سکھوں نے اسلامی پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والوں کی پوری پوری ٹرینیں جلا دی اور کرپانوں کی انیوں سے ان کے بچوں کو داغ داغ کر شہید کر دیا یہ ہندوؤں کے ظلم کی تاریخ ہے یہ سکھوں کے ظلم کی تاریخ ہے جسے گیند بلہ اور اداکاروں کے پائل کی جھنکار سے نہیں بلایا جا سکتا پوری قوم کو غدار پرویز مشرف الو بنانا چاہتا ہے لیکن الحمد پوری قوم خود فراموش نہیں ہے امریکہ اور پاکستان کی دوستی ایک بے وفا معشوق اور نامراد عاشق کی کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جب بھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو امریکہ ایسے ناز و نخرے اور ادا سے پاکستان کو گلے لگاتا ہے جس پر اچھے اچھے دانش مندوں کو خلوص کا شبہ ہونے لگتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی ضرورت اور مفاد پورا ہو جاتا ہے تو پاکستان کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے اور بیچارہ پاکستان ایک نامراد عاشق کی مانے سب کچھ لٹا کر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور منہ کھولے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہ جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں سن پینسٹھ اور سن اکہتر کی جنگ میں بھارت کے اتحادی روس تو اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے لیکن پاکستان کا حلیف امریکہ نہیں پہنچ پاتا اور افسوس ہے کہ وہ آج تک نہیں پہنچ سکا ورنہ ہمارے غدار حکمرانوں کو امریکی بحری بیڑے میں رنگ رلیاں منانے کا ایک موقع ضرور مل جاتا نتیجہ وہی ہے کہ پاکستان کفے افسوس ملتا رہ جاتا ہے اور بے وفا معشوق اپنی راہ لیتا ہے اور اسے روتا ہوا چھوڑ جاتا ہے لیکن امریکہ اپنا مقصد پورا کرتا رہتا ہے معلوم نہیں پرویز کا حافظہ اتنا کمزور اور دماغ اتنا ناٹ ایکٹیو کیوں ہو چکا ہے جب اس نے نواز حکومت پر ڈاکہ ڈالا تھا تو امریکہ نے صاف لفظوں میں پرویز حکومت سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا اور تجارتی اقتصادی اور دفاعی پابندیاں لاگو کر دی تھیں کیونکہ یہ فوجی حکومت تھی لیکن جیسے ہی گیارہ ستمبر کا کفر کو دہلا دینے والا حملہ ہوا صدر بش امریکہ اور کافروں کی لمبی ناک کٹی تو فوراً امریکہ نے اپنے پالتو غلام پرویز مشرف کی خدمات حاصل کر لی اور مظلوم افغانیوں اور بے گناہ مجاہدین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی اور عمارت اسلامیہ لہو لہو ہو کر گر پڑی اور اس بہتے لہو میں غدار مشرف نے بھی خوب ہاتھ رنگا اور اسلامی پاکستان کے خزانے ہوائی اڈے اور دفاعی مراکز کے دروازے اپنے آقا کے لیے کھول دیے پھر مسلمانوں کی دولت اور مسلمانوں کی قوت اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال ہوئی ہر فوجی خصوصاً اور دوسرے مسلمان عموماً جو گونگے شیطان کی مانند حق بولنے سے خاموش رہے مسلمانوں کے اس قتل عام اور خالص اسلامی حکومت کی تباہی میں برابر کے شریک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر زمین و آسمان والے سب کے سب ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے پر متفق ہو جائیں تو اللہ جل جلشان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے اے نئے آنے والے فوجیوں ہم تمہیں خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے قبائلی بھائیوں سے مت لڑو اور ہمارے خلاف جنگ مت کرو آخر بتاؤ تو صحیح تم ہم سے کیوں لڑنا چاہتے ہو ہمارا قصور کیا ہے ہمارا جرم کیا ہے ہم اس ملک کے سچے خادم ہیں ہم اس ملک کے اساسی نظریات کے محافظ ہیں ہم نے ہی اس وطن عزیز کی خاطر عظیم قربانیاں دی وہ ہم ہی تھے جو انگریزوں اور روسیوں کے خلاف برسر پیکار رہے ورنہ روس پاکستان کے گرم پانیوں پر قبضہ کر لیتا آج بھی ہم امریکیوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم خون کے آخری قطرے تک اپنے دشمنوں سے لڑیں گے اور ان سے تعاون کرنے والوں کو بھی نہیں بخشیں گے انشاءاللہ اللہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امریکہ یہاں صلیبی جنگ کے لیے آیا ہے اور اس کے حملے صرف مسلمانوں پر اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ سلیب کو بلند کیا جائے اور ایک عیسائی شہنشاہیت قائم کی جائے پھر مسلمانوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جائے چنانچہ جو بھی امریکی پرچم تلے اس کا اتحادی بن کر اس کی صف میں کھڑے ہو کر جنگ کرے گا وہ شریعت کی روح سے کافر اور مرتد ہے فرمانے باری تعالی ہے اور جو تم میں سے ان کافروں سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی کافروں میں سے ہوگا اے فوجیو اگر تم اس پیغام کو نہیں سمجھتے تو الحمد للہ وانا آپریشن کے مردار تمہارے لیے بہترین عبرت ہیں شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کو جائز اور حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے اور جو کسی دنیاوی غرض مجبوری یا خوف کی وجہ سے اس جنگ میں شریک ہوتا ہے وہ فاسق ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ کی جائے اور جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ ہو اے دوستو یہ دو صفحے ہیں ایک اللہ والوں کی صف ہے دوسری امریکہ برطانیہ اور اس کے بدماش اتحادیوں کی صف ہے ہم تمہیں توبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لیکن اگر تمہاری آنکھیں دیکھنے سے کان سننے سے اور دل و دماغ سوچنے سمجھنے سے محروم ہو چکے ہیں تو ہمیں تم سے کوئی شکوا نہیں بس یہ ایک نصیحت ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کا خون مت کرو تم ہمارے بھائی ہو لیکن اگر تم امریکیوں کی صف میں کھڑے ہو گے تو تمہارا قتل ہمارے لیے جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آبا اور بھائیوں کو بھی دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں اور جو اس حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے دوستی کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں ہم اگرچہ اسلحہ دفاع اور وسائل کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن الحمد ہم برحق ہیں ہم اگر تمہاری گولیوں سے مارے جائیں گے تو ہم شہید ہوں گے لیکن اگر تم ہماری گولیوں سے مارے جاؤ گے تو تم مردار ہوگے اب راستہ تمہارے سامنے صاف ہے امریکہ کے پرچم تلے کھڑے ہو کر مردار ہوتے ہو یا اسلام کے پرچم تلے جمع ہو کر غازی بنتے ہو یا شہید نصر من اللہ و فتح قریب مدد اللہ کی طرف سے ہے اور فتح قریب ہے چکی ماؤ کی آگے سنو کچھ تم سے کہتی ہے درندوں کے تسلط میں وہ بہنے راہ تکتی ہے تڑپتی اور لٹی وہ بیٹیاں آنسو بہاتی ہے نہ جانے اپنی جانوں پہ ستم چتم ہوتی سہتی ہے وہ ان کے ساتھ مت ہر تو چودیاں بکھری وہ تم سے پوچھتی ہے روز کیوں جیتی ہے مرتی ہے تقاضا ہے حمیت کا کہ اٹھو ساتھیوں اٹھو فریضہ ہے یہ غیرت کا کہ اٹھو ساتھیوں اٹھو تقاضا ہے حمیت کا کہ اٹھو داسیوں اٹھو فریضا ہے یہ غیرت کا کہ اٹھو داسیوں اٹھو اگر اب بھی ن بٹو گے تو پھر کب ہوش آئے گا تمہارے جج غیرت کو پھر کب جوش آئے گا اگر اب بھی اٹھو گے تو پھر کب ہوش آئے گا تمہارے جج غیرت کو پھر کب جوش آئے گا تقاضا ہے حمیت کا یہ کیا ظلم ہے محترم بھائیوں اور سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم اس خط کے ذریعے اپنی حکومت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کو ہمارے ساتھ نہ لڑائے کیونکہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمارا خدا رسول اور کتاب ایک ہے پاک فوج تو ہماری محافظ ہے ہم اسے اپنا دشمن نہ پہلے سمجھتے تھے اور نہ اب تصور کرتے ہیں ذرا دشمنوں کی عیاری اور اپنوں کی سادگی دیکھیے انگریزوں کی سیاست ہے لڑاؤ اور حکومت کرو چنانچہ امریکہ عراقیوں کو عراق میں افغانیوں کو افغانستان میں اور پاکستانیوں کو پاکستان میں لڑا رہا ہے چنانچہ اب ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ باہم دستوں گریبان ہیں وانا میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے ہمارے گھروں کو پرویز مشرف کے فوجیوں نے ایسے مسمار کیا جیسے اسرائیلی فوجی فلسطین میں کرتے ہیں معصوم بچوں پاک باد عورتوں بوڑھوں اور غریب لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی وانا اور کلوشا کی آبادی اور در و دیوار ویران ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قدیم زمانے کے کھنڈرات ہوں اور دوسری طرف پاک فوج کو زبردست جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہمیں کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ امریکہ دور کھڑا ہماری حماقتوں کو دیکھ کر دانت نکال رہا ہے اور ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اس لیے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑا کر ہم پر کامیابی سے حکومت کر رہا ہے اور ہم سے ہماری غیرت و حمیت کے خلاف کام کروا رہا ہے جیسے کہ مشرقین مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے کیا تھا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مشرقین مکہ نے اعلان کیا کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے اس اعلان کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس انعام کی لالچ میں ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اگرچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہیں کر سکے لیکن ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ستانا انہیں تکلیف دینا اور ان کا تعاقب کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج یہی کافروں کا کام ہماری فوج کر رہی ہے وہ پورے پاکستان میں مجاہدین اور ان سے محبت کرنے والوں کا پیچھا کر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ غدار پرویز کی حکومت نے طالبان کی خالص اسلامی حکومت جو سراسر پاکستان کے مفاد میں تھی کو امریکی اشارے پر تباہ و برباد کروایا جس کے نتیجے میں آج افغانستان میں ہمارے دشمن ہندوؤں کی جڑیں مضبوط و مستحکم ہو چکی ہیں وہاں انہوں نے فوجی اڈے اور فحاشی کے مراکز قائم کر لیے ہیں یعنی پہلے ہماری سرحد پنجاب کی طرف سے غیر محفوظ تھی اب مغربی سرحدیں بھی غیر محفوظ ہو چکی ہیں پھر امریکی اشارے پر مجاہدین کی گرفتاری شروع کر دی گئی ان مجاہدین نے اسلامی عمارت کے سقوط کے بعد پاکستان کو اپنا برادر ملک سمجھ کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں پناہ لی تھی وہ غیر مسلح تھے چھپ چھپا کر وہاں وقت گزار رہے تھے انہوں نے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا لیکن پاکستان کی موجودہ اسلام و مسلمان دشمن حکومت نے ان اسلامی ہیرو کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا جن کی تعداد چھ سو سے زائد ہے ہے اسی پر بس نہیں بلکہ پاکستان کے محسنوں کو بھی قوم کے سامنے رسوا کیا گیا اور انہیں ڈی بریفنگ اور تحقیقات کے نام پر امریکی حکام کے تابع کر دیا گیا ان میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کے ساتھی خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں اور پاکستان کی شہر کشمیر جس کے لیے ہزاروں جانی و مالی قربانیاں دی گئیں کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا اور اب قوم کو کرکٹ میچ میں غافل کر کے شہدا کے خون سے غداری کی جا رہی ہے اسامہ کے نام پر پورے ملک کے امن کو گروی رکھ دیا گیا ہے کبھی ان کو چترال میں کبھی بلوچستان میں اور کبھی قبائل میں گرفتار کیا جاتا ہے زخمی کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے زندہ کیا جاتا ہے حاصل یہ کہ جہاں پرویز کا آقا اشارہ کر دیتا ہے وہاں پاک فوج کو القاعدہ طالبان اور اسامہ کی تلاش میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ مقامی لوگوں کے ہاتھوں مر کر عبرت بن جاتے ہیں آخر یہ سب کچھ کیا ہے کیا یہ ایک آزاد حکومت کا طریقہ کار ہے کیا فوج جیسے عظیم ادارے کو یوں غیروں کے ہاتھوں غلام بنایا جاتا ہے فوج ہر قوم کی عظمت عزت اور حفاظت کا نشان ہوتی ہے اور وہ دشمنوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہوتی ہے ہر زندہ اور غیرت مند قوم اپنے محافظوں کی قدر کرتی ہے لیکن معلوم نہیں اس مملکت خدا داد پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ بے شمار قربانیوں کے بدلے حاصل کیا گیا یہ ملک اپنے ہی نااہل اور نالائق اور غیرت و حمیت سے خالی حکمرانوں کے ہاتھوں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے دانش مندوں کا یہ قول سو فیصد سچ ثابت ہو رہا ہے کہ جس قوم کا اعتماد اپنے محافظوں پر سے اٹھ جائے تو اس قوم کی تباہی یقینی ہے اس حال تک پاک فوج جیسے عظیم ادارے کو کس نے پہنچایا ہے تو جواب آسان ہے کہ وہ ہمارے وطن کا ناجائز صدر پرویز مشرف ہے جو مسلسل پاکستانی موقف سے ہٹ رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے اس کی جی حضوری اور فرما برداری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ایک آزاد و خود مختار ملک نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کی ریاست ہے جس پر انہوں نے ایک کالے زر خرید غلام کو مسلط کیا ہوا ہے چنانچہ پرویز اب ہمارے علاقے وزیرستان میں اپنے جاسوسوں اور سرکاری اہلکاروں کے ذریعے دینی حمیت قومی غیرت اور مذہبی فرائض کا سودا کرنا چاہتا ہے اور ہمارے بھائیوں کو ہمارے خلاف لڑانا چاہتا ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دشمن کی عیاریوں اور سازشوں سے ہوشیار رہیں اور آپس میں مل جل کر محبت اتحاد اور ایک ہو کر رہیں اور امریکہ کی اس غلام حکومت کے کسی قسم کے فریب اور دھوکے میں آ کر اپنے بھائیوں سے برسر پیکار نہ ہو اور ایسا کیوں ہو کیا ہم نے مستقل حکومت کا اعلان کیا ہے کیا ہم نے حکومتی آئین اور قوانین کی خلاف ورزی کی ہے کیا ہم نے بغاوت کی ہے کیا ہم نے پاکستان کی اسلامی نظریات کی مخالفت کرنے والوں کو پناہ دی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تلاشی یہ حملے اور پوری دنیا میں ہمیں بے عزت اور بدنام کیوں کیا جا رہا ہے اگر ہمیں اپنے وطن پاکستان سے محبت نہ ہوتی تو ہم اپنے فرزندوں جو حساس ملکی تنصیبات پر موجود ہیں سے مطالبہ کر سکتے تھے کہ وہ ان تنصیبات کو نقصان پہنچائے لیکن ہم پرویز کی دشمنی میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے کیونکہ دشمنان دین و وطن بہت جلد ختم ہو جائیں گے لیکن پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ سن کر انتہائی حیرت ہوگی کہ پاک فوج کے جن ایماندار مسلم جوانوں نے وانا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنے سے انکار کیا انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا ایسے غیرت مند فوجی جوانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے پاکستان کی تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں سے اپیل ہے کہ وہ ان فوجیوں کی باعزت رہائی کے لیے ہر ایوان حکومت میں مطالبہ کریں ورنہ ایسے حالات و اقدامات یقیناً اس مملکت عطیہ خداوندی کو بہت جلد تباہی کی طرف دھکیل دیں گے تمام سیاسی و مذہبی شخصیتوں اور علماء کرام سے ہماری خصوصی درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور پیارے وطن پاکستان کی زمینی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اللہ جانتا ہے کہ ہم نے جب سینکڑوں فوجی اپنے ہاتھوں سے قتل کیے تو ہمیں انتہائی افسوس ہوا کیونکہ یہ ہمارے بھائی اور بیٹے ہیں لیکن مجبوراً انہیں قتل کرنا پڑا کیونکہ وہ صلیبی اتحادی اور عیسائیوں کے ساتھی ہیں اس لیے اس وقت فوج کو مارنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ہم پر فرض تھا اللہ رب العزت کا فرمان ہے اے مومنوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ وہ آپس میں دوست ہیں اور جو ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا بلا ہو ستم کے ہر قدم کو روکنا ہے بڑھ کے قوت سے منافق کی قیادت اب نہ مسلم کو گوارا ہو تقاضا ہے حمیت کا کہ اٹھو اٹھو ہے یہ غیرت کا کہ اٹھو چاسیوں اٹھو اٹھو نظمے کو من بدلو زمانے کا چلن بدلو تمنا ہے اگر پھر آج پر اپنا ستارہ ہو لٹیروں اور چوروں کی قیادت ہم نہ مانیں گے پتا دین حق ہو جو وہی باعث ہمارا ہو نہ تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے شہیدوں کے نہاتوں میں زر پھر تمہارا ہو تقاضا ہے حمیت کا کون برحق ہے خوفناک حالات خطرناک نتائج حمیت کا محترم علماء کرام و سرداران قبائل اور اسلامیہ نے پاکستان اس وقت عالم اسلام انتہائی بے چارگی اور قسم پرسی کی حالت سے گزر رہا ہے برے حالات اور خطرناک انجام منہ کھولے مسلمانوں کے انتظار میں ہیں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے قیدی بنا لیا جائے مسلمان عورتوں بچوں اور ماؤں بہنوں کو برسر عام ننگا کیا جائے رسوا کیا جائے تو بھی کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ان کی فریاد کوئی نہیں سنتا غیر تو غیر اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان خوفناک حالات اور خطرناک نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہود نصارہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں مسلمان تو یہ کہتے ہیں لکم دین حکم ولی دین یعنی ہر کوئی اپنے عقیدے اور دین میں آزاد ہے لیکن کفری طاقتیں مسلمانوں کو یہ حق دینے کو تیار ہیں نہ ہی انہیں عزت کی زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہیں ہاں اگر کوئی ان کی اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کرے اور وفاداری قدم بھرے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو تو اسے لوگوں کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں حالانکہ وہ در حقیقت ننگ انسانیت اور ملت و قوم کی پیشانی پر ایک سیاہ انمٹ دبا اور داغ ہوتا ہے اس کی زندہ مثال پرویز مشرف ہے پرویز کے ظلم و ستم کی تاریخ انتہائی طویل اور سیاہ ہے یہاں صرف ان مظالم کا ذکر ہوگا جن کا تعلق وزیرستان سے ہے پرویز نے پہلے ہزاروں افغان مسلمانوں کا خون چوسا اور اب وہ قبائلیوں کا خون پینا چاہتا ہے چنانچہ اس غدار نے خصوصی طور پر وزیرستان کو تین سالوں سے مسلسل جبر و تشدد کے نشانہ بنایا ہوا ہے سر کی خیل میں چھبیس جون دو ہزار دو بروز منگل اعظم ورسک نامی علاقے میں ایک فوجی آپریشن کیا گیا اس کارروائی میں چالیس کے لگ بھگ فوجی جوان مردار ہوئے انگور اڈا میں فوج نے کارروائی کر کے کئی مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تقریباً بیس مقامی لوگوں کو گلی کوچوں سے پکڑ کر ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا پھر ان غریب لوگوں کو ایک ایک لاکھ روپے رشوت لے کر رہا کیا گیا اور ان سب کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا اس حملے میں کافی سارے فوجی مارے گئے کلوشا میں حاجی شریف اور نور اسلام دونوں بھائیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا نزدیک ہی ایک ہسپتال تھا اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دیا گیا جس سے مقامی قبائلیوں میں اشتعال پھیل گیا اس واقعے کے دو ہفتے بعد براہ راست اسلام آباد سے سترہ ہیلی کاپٹروں نے آ کر ایک قبائلی کے گھر کا محاصرہ کر لیا ان میں چھ امریکی ہیلی کاپٹر بھی تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پاک فوج ایمان جہاد فی سبیر اللہ کا خزانہ لے کر ہندوستان کو فتح کرنے نکلی ہو اس آپریشن کا نتیجہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور وہ چوہا بش کی بیچارے پرویز کو شاباش تھا اس واقعے نے قبائلیوں کے غیظ و غضب میں خوب اضافہ کیا اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس سے پرویز کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی توہین خوب ظاہر ہوتی ہے قبائلی مجاہدین کے شبہ میں گاڑیوں پر فوج نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچانک فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں تیرہ غریب قبائلی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے پھر ان طلب شدہ جانوں کی توہین کرتے ہوئے غدار پرویز نے ایک لاکھ اور اس کے چھوٹے نے ایک ایک لاکھ روپے ان مقتولین کو دینے کا اعلان کیا حالانکہ ایک مسلمان کی دیت دس لاکھ سے زائد بنتی ہے لیکن انسانی جانوں کا مذاق اڑانا درندہ نما انسانوں اور حیوان صفت لوگوں کی عادت رہی ہے سولہ مارچ دو ہزار چار بروز منگل پاک امریکی اتحادی فوج نے قبائلی عوام پر ایک بھرپور حملہ کیا کیونکہ بش کی مسکراہٹ اور کولن پاول کے شاباش کے حصول اور کرسی کی بقا کے لیے ضروری ہے دس روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں تین سو سے زائد فوجی مردار ہوئے حکومت پاکستان نے انتقام ساٹھ سے زائد مکانات گرا دیے اس جنگ کے دوران لوگوں کو محبت و رحم اور اخوت اسلامی کا درس دینے والی فوج نے ایک ٹیکسی اور فلائنگ کوچ میں سوار تمام قبائلی بچوں عورتوں اور بوڑھوں کو ہیلی کاپٹر کی فائرنگ سے شہید کر دیا صرف ایک خاتون زخمی حالت میں زندہ بچی یاد رہے کہ پاک فوج کے مظالم اب صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے بلکہ پچھلے ماہ ڈھائی ہزار فوج امریکہ کی مدد کرنے کے لیے عراق روانہ ہو چکی ہے یہ فوج پہلے وانا آئی پھر وہاں سے انہیں بگرام افغانستان منتقل کر کے عراق پیش دیا گیا جہاں یہ فوج جو مسلمان ہونے کی دعوے دار ہے امریکی جھنڈے تلے مظلوم عراقیوں کا قتل عام کرے گی اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلے گی ڈوب مرنے کا مقام ہے اے فوجیوں ڈوب مرنے کا مقام ہے غلامی کی بھی حدیں ہوا کرتی ہیں کتنی بےغیرتی کی بات ہے جب کہ کافر ممالک اپنی اپنی افواج عراق سے نکال رہے ہیں پاکستان جیسا اسلامی ملک اپنی فوج عراق بھیج رہا ہے افسوس وانا آپریشن میں بدترین شکست اٹھانے کے بعد قبائلیوں نے حکومت کی صلح کی درخواست قبول کی پھر حکومت اور قبائل میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے مطابق طرفین سے جنگ بندی ہو گئی لیکن صلح کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ انتظامیہ نے تلاشی اور آپریشن کا سلسلہ شروع کرنے کی کوششیں تیز تر کر دی اور دوبارہ سے قبائلی لشکر ترتیب دیے جو کہ سراسر معاہدے کی خلاف ورزی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگر کافر معاہدہ توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں رکھنا ڈالیں تو تم لوگ کفر کے سرداروں سے جنگ کرو چنانچہ اب ہم حکومت کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے اور پاک فوج کے نوجوانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک نہ کروائے یہ ان کی دنیا و آخرت کی تباہی کا باعث ہے اور مسلمانوں کو لشکروں میں تقسیم کر کے نہ لڑائے ان غلط حرکات کی وجہ سے جو سراسر معاہدے کے خلاف ہیں اگر دوبارہ جنگ شروع ہو جائے تو شاید یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے اور رکنے کا نام نہ لیں دنیا جانتی ہے کہ قبائل نے کبھی بھی بے غیرتی اور بے ایمانی کا مظاہرہ نہیں کیا ہماری تاریخ روشن اور تابناک ہے ہم نے ہمیشہ اسلام اور وطن کے لیے قربانیاں دی لیکن بہت ہی زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ذبح کر رہی ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ ایک مقدس جہاد ہے پورے پاکستان کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ پاک فوج قبائل میں ظلم کر رہی ہے ان کی موت ناحق اور مردار موت ہے جبکہ ان کے مقابلے میں مارے جانے والے شہید ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے دین خاندان مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے یاد رکھو ہم اپنے وطن اور دین کے غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتے اور ہم ان لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو امریکی سفارت خانوں سے ڈالر لے کر اپنے ایمان اور وطن کا سودا کرتے ہیں خدا را اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو شیطانی دھوکوں میں آ کر داغدار نہ کریں اے مسلمانوں آپ خود فیصلہ کریں کہ امریکہ ظالم ہے یا مسلمان اور امریکہ کا ظلم اور مسلمانوں کی مظلومیت بالکل ظاہر ہے تو آپ کیوں ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں اور کافر کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اے مسلمانوں آؤ اور اللہ کی سف میں کھڑے ہو جاؤ اور اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا علامہ اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ دو جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اے مسلمانوں اللہ کے نیک بندوں کا پیچھا مت کرو اسلام کے پرچم تلے جمع ہو کر اپنے اور اپنے دین کی مدد کرو تاکہ تم اپنے رب کے ہاں سرخ رو ہو سکو ورنہ کل امریکہ تباہ ہو جائے گا اور تمہاری تاریخ بھی غداروں کی مانند سیاہ ہو جائے گی اپنی زرین تاریخ کو غداری کے دھوئیں سے کالا مت کرو انتخاب کرو کفر یا اسلام ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہے جہاد ایک افضل ترین عمل ہے اللہ جل شاہ نے مجاہدین کو دوسرے مسلمانوں پر فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے کسی بھی اسلامی ملک کی فوج مجاہدین کہلاتی ہے سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے اور جس کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان کی فوج اس نظریے اور نعرے کی روح سے اسلامی فوج کہلاتی ہے اور عالم اسلام اس اسلامی فوج سے بہت ساری توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے کیونکہ اس فوج کا شعار اور ماٹو ہی ایمان تقوا جہاد پی سبیل اللہ ہے غالباً کسی بھی ملک کے فوجیوں کا یہ شعار نہیں ہے ہر فوجی اپنے سر پر رکھی ٹوپی پر لکھے ہوئے ان نقوش کو شاید ضرور پڑھنا جانتا ہوگا تو اسے چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان الفاظ پر ضرور غور کرے لیکن اس کے برعکس پاک فوج کے اکثر افسران اپنے شعار سے بیزار نظر آتے ہیں جنرل یحییٰ خان کی ذنا کاری شراب نوشی اور جنرل نیازی کی بدلی اور کم ہمتی پاک فوج کی تاریخ کا ایک سیاہ اور بدترین باب ہے بڑے افسران کے کردار سے چھوٹوں کی تربیت بخوبی ظاہر ہوتی ہے انہی کم ہمت اور غدار جرنیلوں میں ایک نام پرویز مشرف کا ہے جس نے پاک فوج کی تاریخ پر کالک پھیر کر رکھ دی ہے اس نے باوجود فوجی ہونے کے اتنی بغیرتی اور بے حمیتی کا مظاہرہ کیا ہے جس کی امید کسی سول رہنما سے بھی نہیں کی جا سکتی تھی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستانی ہونا پوری دنیا میں ایک گالی بن چکا ہے جس کی زندہ مثال امریکی عدالت میں امریکی وکیل کا ایمل کانسی رحمہ اللہ کے مقدمے میں یہ بیان دینا ہے پاکستان کے ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کر دینا عجیب بات نہیں ہے کیونکہ پاکستانی تو اس سے بھی کم قیمت میں اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں اس جملے پر ناراض ہونے یا سیخپا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا ناجائز صدر اور اس کی کابینہ کے اراکین اور ہم نوا ہمیشہ اس امریکی وکیل کے قول کو سچ کر دکھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں چند ہزار ڈالروں کے بدلے پرویز اور اس کے بی جمالو قسم کے لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو امریکہ کے حوالے کرتے رہے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور ہر وقت جناب علی بش اور اس کے مقدس فرامین اور احکامات کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں اور ہر لمحہ ان کے دل اس بات سے گھبراتے ہیں کہ کہیں بش صاحب ناراض نہ ہو جائیں حالانکہ اللہ جل شانہ جو ہم سب کا خالق ہے فرماتا ہے ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم اور ہرگز آپ سے اے نبی یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم خود ان کے دین میں داخل ہو جاؤ اے فوجیو تم ذرا اپنے آپ کو دیکھو تم کتنی ذلت و خاری کی زندگی گزار رہے ہو اور تم کتنی بیچارگی اور کمینگی کی حالت میں جی رہے ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی کیا ذرہ بر حیا اور غیرت کی جگہ تمہارے دل و دماغ میں باقی نہیں رہی تم نے ہم قبائلیوں کو مسلسل تین سالوں سے تختہ مشق ستم بنا رکھا ہے تم نے سر کی خیل اعظم ورسک میں حملہ کیا تم نے انگور اڈے میں حملہ کیا تم نے کلوشا میں حملہ کیا تم نے وانا آپریشن کے نام پر منہ کی کھائی اور تم نے صلح اور معاہدے کے نام پر شکی میں مسلمانوں کے ساتھ مسخرہ بازی کی پھر رجسٹریشن کے نام پر تم نے ہمیں پریشان کیا حالانکہ یہ شرط معاہدے میں شامل ہی نہیں تھی لیکن تم مسلسل شور مچاتے رہے اور تم نے آسمان سر پر اٹھائے رکھا قبائل کے علاوہ تم نے پاکستان کو بھی تباہی سے دوچار کیا ہے پاکستان کے دو ٹکڑے تمہاری وجہ سے ہوئے کشمیر اور کارگل پر سودا بازی بھی تم ہی نے کی تم ہی نے اپنے ہوائی اڈے دفاعی ساز و سامان اور ہر قسم کے تعاون کا دروازہ امریکہ کے لیے کھول دیا تاکہ لاجسٹک سپورٹ میں کسی بھی قسم کی کوتا ہی باقی نہ رہے پھر افغانستان کے بچوں عورتوں اور مسلمانوں کو بارود میں نلا دیا گیا ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان در بدر ہوئے ہزاروں حافظ قرآن اور علماء دین مزار شریف دشت لیلہ قلعہ جنگی اور شبرغان میں تمہاری وجہ سے شہید ہوئے اور وہ تم ہی تو ہو جو صومالیہ میں مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ گئے تھے اور آج بھی وہ تم ہی ہو جو عراق میں امریکیوں کے شانہ بشانہ نہتے عراقی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہو حالانکہ دیگر کافر ممالک اپنی اپنی فوجیں عراق سے نکال رہی ہیں اے مسلمانوں کا خون پینے والے فوجیوں اے امریکی جھنڈے تلے جہنم کی راہ پر گامزن لوگو کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو ذرا اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے دلوں کو ٹٹولو کیا تم یہ سب بداما لیا صرف تین چار یا پانچ ہزار روپے کے لیے نہیں کرتے ہو اے پاک فوج ذرا ہوش کے ناخن لو افسوس کہ تم چند ہزار روپوں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو دنیا میں تمہارا ذلیل و وخار ہونا تو مذکورہ والا واقعات اور اس کے بدلے میں حاصل شدہ تنخواہ سے ظاہر ہے لیکن قیامت کے دن تم اس خدا کو کیا جواب دو گے جو ان دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا الذین لا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اولیاء بعضهم بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله يهدي القوم الظالمين اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا یعنی کافر ہوگا اور یقیناً اللہ رب العزت ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من من مشى مع ظالم ظالم ليقويه وهو يعلم أنه فقد خرج الإسلام جو شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ساتھی ظالم ہے باوجود اس کے وہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے کیا تم نہیں جانتے کہ امریکہ ظالم ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اقوام متحدہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف فیصلے کرتی ہے کیا تم نہیں سمجھتے کہ پرویز ایک بدبخت اور خبیص انسان ہے جس کا کوئی ایمان ہے اور نا یہی تو ہے جو یہودیوں کی طرح جو انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے علماء کو قتل کروا رہا ہے اسی نے حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدیانوی رحمہ اللہ کو قتل کروایا اسی نے حضرت مولانا اعظم طارق رحمہ اللہ کو قتل کروایا اسی نے حال ہی میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین رحمہ اللہ کو حق گوئی کی پاداش میں شہید کروایا مفتی صاحب رحمہ اللہ عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین تھے انہوں نے جب سے غاصب و ظالم امریکہ کے خلاف فتوا دیا تھا امریکہ ان کا جانی دشمن بن چکا تھا لیکن حالیہ وان آپریشن میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس نے پرویز کی جلتی پر تیل کا کام کیا جو بالآخر حضرت کی شہادت پر منتج ہوا اللہ حضرت رحمہ اللہ کی شہادت کو قبول فرمائے اور تمام شاگردوں اور ان کے متعلقین کو اس غدار قاتل کے خلاف جہاد کے لیے تیار و قبول فرمائے آمین حالیہ وانا آپریشن میں حضرت رحمہ اللہ کے فتویٰ کا خلاصہ حسب ذیل ہے پاکستانی افواج کا اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف فوجی و جنگی کارروائی کرنا اور ان کا قتل یا گرفتاری بچن وجوہ ناجائز اور حرام ہے زیر اعتاب لوگ خواہ و پناہ گزین ہو یا مقامی وہ شرعی اعتبار سے کسی واجب القتل یا قابل مواخذہ جرم کے مرتکب نہیں ہیں اس کارروائی کے نتیجے میں قبائل میں ملک و قوم کے خلاف نفرت و دشمنی کی ایک ایسی آگ بھڑک سکتی ہے بلکہ بھڑکنے لگی ہے جس کے سرد ہونے کا شاید مدت و انتظار کرنا پڑے اس لیے یہ کارروائی ناجائز اور حرام ہے اسے فوراً بند کیا جائے لأن مقدمت الحرام حرام و دریا حرام حرام کسی بے گناہ کے قتل کا حکم دینا اور اس حکم کی تعمیل کرنا دونوں حرام ہیں اس لیے کہ اس حکم سے کئی معصوم جانوں کا قتل لازم آتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے متصادم حکم کرنا تعمیل و عدم تعمیل ہر دو صورتوں میں تباہی و بربادی کا سبب ہے تعمیل میں آخرت کی بربادی اور عدم تعمیل میں اندرونی انتشار خلفشار اور افتراق کا بہت بڑا خدشہ ہے اس لیے حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کو اور تعمیل ارشاد کرنے والے قابل رحم مسلمان فوجیوں کی عاقبت کو سامنے رکھ کر فیصلہ اور حکم دے اور اس کارروائی میں شریک ہونے والے مسلمان فوجی بھائیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک مسلمان کے قتل اور پھانسی یا کورٹ مارشل کے درمیان اختیار دے دیا جائے تو اللہ تعالی کے قانون میں آپ کے لیے اخروی لحاظ سے آسان سہولت دہ اور جائز یہی ہوگا کہ آپ کورٹ مارشل اور تختہ دار کا راستہ اختیار کر لیں جن مجاہدین اور معصوم مسلمانوں پر جنگ زبردستی مسلط کی گئی ہے وہ اس جنگ کی زد میں آ کر یا اپنی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شہید شمار ہوں گے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون فهو ہی ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل قتل دون دون ماله فهو شهيد ومن شهيد شہید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے کسی مسلمان کے قتل کے مجرم یا قتل کے درپے آدمی کا حکم اہل سنت والجماعت کے ہاں اس آدمی کے نظریے و نیت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کے قتل کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے اور اسی نظریے کے ساتھ اس کے در پہ ہوتے ہوئے مارا جائے تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا کوئی بھی دینی و اعزازی برتاؤ نہیں کیا جا سکتا یعنی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی آخر میں ہم ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی طرح سے مجاہدین کے خلاف تعاون کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ بات آ جائیں ورنہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سے ضرور بدلا لیں گے اور انہیں شکست و ریخ سے دوچار کریں گے اے فوجیو ایک اللہ اور اس کے نیک بندوں کی صف ہے اور دوسری بش اور اس کے بدماش خبیص اور مغرور غلاموں کی صف ہے اللہ دیکھ رہا ہے تم کون سی صف اختیار کرتے ہو خالد و ذرار کے جذبات کے لیے فولاد کی دیوار ہوں میں ہوں خنجر کی چمک میں تیغ کی جھنکار ہوں میں مہاجے جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں دشمن کی کو رونت کا چکھانا ہے مزہ بل دلوں کو کار دلت کا چکھانا ہے مزہ ظالموں کو ان کی فطرت کا چکھانا ہے مزہ میں جہاں میں آپ اپنے وقت کا مختار ہوں میں مہاج جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں میں مہاج جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں زخم ہے میرے لیے ان سے ملے میں پوچھو تو کا تربوج پرانا میری فطرت کا اصول ملک ملت ملک کے لیے جانے ہے قبول میں فضائے آتشی میں صورت گل ہوں میں مہاج جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں میں مہاج جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں پھر مجھے جنت بلاتی ہے اجازت دیجیے یہ گھڑی قسمت سے آتی ہے اجازت دیجیے دل کی دھڑکن مسکراتی ہے اجازت دیجیے میں سارے وقت میں ایک جاگتا کردار ہوں میں مہاد جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں میں مہاد جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں